بسم الله الرحمن الرحيم A presentation of Ahya www.ahya.org اے ہم نے ضرور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا مالک ہم نیکوں کو بنائیں گے تو پوچھو عرش والے تھے کہ صدیق کے زمانے میں اس کو اس زمین کا مالک کیوں بنا اسلام کو فتوحات کیوں بتا کی تھی پوچھو ہرش والے نے قرآن میں یہ کیوں کہا تھا یا ایو الذین آمنو آ منو میں یر تدمین کو مندر ہے فسوں گا یاطلا بے قوم ان یو ہب ہوں میں یو ہبنا ایک دن آئے گا کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں گے ان کی سرکوبی کرے گا تو وہ کرے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے کون تھا جس نے مرتدوں کی سرکوبی کی تھی کون تھا اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پہ کرو کھل کے کہو قرآن نہیں مانتے اور یارو کبھی صحت ٹھیک ہوئی تو پھر یہ مسئلہ بھی سمجھاؤں گا کہ قرآن نہیں مانتے دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں مانتے ہیں بگر عقیدہ یہ ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا اور میں نے اپنی کتاب کے اندر اشیا اور قرآن میں دو سال سے چیلنج دے رکھا ہے بارہ سو شیعہ حدیثیں پیش کی ہیں بارہ سو کتنی سو جن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے بارہ سو حدیث آج تک کسی کو ان حدیثوں کی تردید کی ضرورت یہ تو دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں سیدھے کہو نہ قرآن مانتے ہیں نہ نبی کا فرمان مانتے ہیں ہمیں بنیاد سے انکار مگر نہ صدیق کو رب تو وارث قرار دے رب تو اپنا محبوب کرا دے اور تم کہتے اس نے خلافت غصب کر لی تھی تو کس کی خلافت غصب کی تھی اور تمہارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کمزور تھا عمر کمزور تھا عثمان کمزور تھا رضوان اللہ علیہم علی طاقتور تھا صدیق نے خلافت چھین لی تھی تو جوان علی لڑا کیوں نہیں ہے حیرانگی کی بات ہے جب حسین لڑا تمہارے قول کے مطابق اس کی عمر ستاون برس تھی کتنی عمر تھی تین کم ساٹھ ساٹھ سال کا بندہ بولو یہ تو پینتیس سال کا بوڑھا ہو گیا ہے ساٹھ سال کا بندہ پورا ہوتا ہے اگر علی نہیں کیا وہ اتنا کمزور یہ اتنا بہادر تو پھر جنگ کیوں نہیں کی کہتے ہیں تقیہ کیا تھا تکیے کا مطلب سمجھتا ڈر کے خاموش رہے حیرانگی کی بات ہے کہ بوڑھا جس کو ڈرنا چاہیے وہ تو ڈرتا نہیں جوان جس کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا ہے جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساتھ ہرت کا نام جنو رکھ دیا جلو کا خلاف جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے کہ جوان علی وہ تو ڈر گیا اور علی بھی کون جس کے متعلق ان کی حدیث میں لکھا ہے ان کی شیعوں کی حدیث کی کتاب میں اب ذرا ان کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ لو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے قصے ہیں کہ آدمی نے بڑے بڑے افسانہ گوروں سے وہ کس سے نہیں سنے نعمت اللہ کسائی حدیث کی کتاب النعمانیہ میں لکھتا ہے علی اتنا بہادر تھا کہ جب یہ خیبر میں اس نے تلوار اٹھائی مرحب کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی عرش والا ڈر گیا اللہ کوئی بہرے آدمی تلوار اٹھائے تو ڈرنا ہی چاہیے نا اللہ ڈر گیا ہائے ہائے میں کہا کرتا ہوں ماں قدر اللہ حق کا قدرے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے دو فرشتے بھیجے جبریل بھی اور میکائیل کا بھی جاؤ علی کا بازو پکڑ لو علی کا غصے میں آیا ہوا ہے تلوار تیز ہو جائے گی بازو پکڑنے والی مارے تم روک کے رکھنا کہا لیکن علی اتنا بہادر تھا دونوں فرشتوں نے بازو پکڑا ہوا علی نے تلوار ماری سر کو کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل گئی صرف پیروں سے کہا مزہ نہیں آیا ہے قصہ تو وہ ہے کہ آدمی سن کے پھڑک اٹھے اچھا پھر کیا ہوا کیا لگا دونوں فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے بازو کو تلوار اتنی زور سے ماری پیروں سے نکلتی ہوئی پہلی زمین بھی کاٹ گئی پھر دوسری بھی کاٹ گئی پھر تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتوں زمینیں کٹ گئی تلوار میں ہوگی روس کا ہائیڈروجن بند ہو گیا ہے ساتوں زمینیں کٹ گئی اب اللہ اور ڈر گیا اس نے کہا دو پشتوں نے بازو پکڑا ہوا ہے زمین کٹے گئی ساری زمینیں اور اب تلوار اس بیل کے سینگوں کو کاٹنے والی ہے جس نے زمین کو اپنے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے ہم چھوٹے ہوتے ہوئے گپے سنا کرتے تھے کہ زمین پہ زلزلہ اس لیے آتا ہے جب بیل اپنے سینگ ہلاتا ہے ہم کو نہیں پتا تھا یہ گپ لوگوں نے شیوں کی حدیث کی کتاب سے سنی ہوئی ہے کہ آگے بیل نے زمین اٹھا رکھی تھی اب اللہ نے کہا ساتوں زمینیں کٹ گئی ہیں اگر بیل کے سر پہ لگی بیل بھی مر جائے گا زلزلہ آ جائے گا سارے تباہ ہو جائیں گے جبریل بھاگو اللہ کیا کروں کہا تو اب جا کے علی کی تلوار کو روک علی کی تلوار کو روکنے کے لیے جبریل بھاگے حدیث کہا جب بھاگے تو جبریل کہتے ہیں میں نے اپنا پر نیچے رکھا آدھا پر بھی کٹ گیا زور ہوا نا تلوار کا اور میرا بیٹا ایک دن یہی میں تقریر کر رہا تھا رہا ابو تلوار لمبی کتنی تھی میں نے کہا مولوی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی شیخوں کا لڑکا بھی ہوگا حساب کتاب کا بڑا ماہر اس بیچارے کو کیا پتا تھا اس نے کہا سارے بیوقوف ہیں سننے والے کہیں گے سبحان اللہ اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اتنا ہی کہتے ہیں درود کی چھل اور زیادہ آئے یعنی درود جھوٹ کو چھپانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہا جبریل نے کہا مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مدائن سالے کو تباہ کرتے ہوئے مجھے اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا یہ حدیث کی کتاب ہے جو اتنا طاقتور تھا چلو تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں اس کو کمزور سے ابو بکر سے کرنے کی اور آپ حدیث سنی ہے تو ان کی تفسیر بھی سن لو ان کی تفسیر ساتھی کے اندر لکھا ہوا ہے فیض کا شانی نے ایران میں چھپی ہے کہا علی اتنے بہادر تھے ایک دفعہ ابو بکر پہ ناراض ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناراض ہوئے غصے سے زمین پہ پیر مارا زمین ہلنے لگی اتنی زور سے ہلی کہ جتنا گھڑی کا پینڈولم اتنا زور سے نہیں ہلتا اتنی زور سے ہلی کہ ڈر پیدا ہو گیا سارے مدینے کی چھتیں نیچے اور زمین اوپر ہو جائے گی لوگ دوڑے ہوئے نکلے کیا ہو گیا ہے فاروق بھی آئے صدیق کیا ہو گیا علی ناراض ہو گیا ہے کیا ہوا کا زمین پر پیر مارا ہے زلزلہ آ گیا کہا آپ کیا کرے کہیں گے علی کو جا کے مناؤ اگر ناراض رہا ایک منٹ اور گزر گیا ساری کائنات تباہ ہو جائے گا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں کے پیر پکڑے گوڈے پکڑے بڑی مشکل سے راضی کیا حضرت علی نے پھر زمین پہ پیر مارا زمین رک اجاز الزلہ الزلت اللہ سے یہ اس, اس آیت کے نیچے لکھا ہوا الزلہ الزلت اللہ سے یہ تفسیر ہے یہ حدیث ہے اور لاہور کے ایک ملا سنی کو اتنا جوش آیا اس نے کہا گپ مارنے کے لیے شیعہ ہی رہ گئے ہیں میں بھی جماعت اسلامی کا امیر ہوں لاہور جماعت اسلامی کا امیر لکھ لو میری بات حوالہ غلط ہو تو ذمہ دار ہوں لاہور جماعت اسلامی کا امیر جنگ کے اندر مضمون لکھتا ہے کہتا حضرت علی اتنے بہادر تھے کہ خیبر میں لڑتے ہوئے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی سمجھ لو ڈھال ہاتھ میں کڑا ہوتا ہے لوہے کا جو تلوار کے بچاؤ کے لیے رکھا ہوتا ہے جب تلوار کوئی مارتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں کہا لڑتے لڑتے اتنی تلواریں پڑی ڈھال ٹوٹ گئی اب سوچا بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں رہا سامنے باب خیبر خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آ رہا تھا کہا دروازہ اتنا بڑا تھا اتنا بھاری کہ جس کو چالیس آدمی مل کے دھکا دے کے بند کرتے تھے اتنا بڑا دروازہ چالیس آدمی مل کے دھکا دے کے اسے بند کر دیتے کوئی دو سو من تو ہوگا اور سو گز اونچا پچاس گز چوڑا کہا علی نے دیکھا کہ دروازے کے سوا کسی کنڈے کو ہاتھ لگایا ہراج سے دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا ایک ہاتھ میں دروازہ دوسرے ہاتھ میں تلوار اور میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے سو گز کا دروازہ پچاس گز چوڑا تو پھر تلوار کا سے چلاتے تھے کیا تلوار چلانے کے لیے کھڑکی نکال رکھی تھی کہا کوئی عقل کی بات کرو کیا عقل کی بات کرنی ہوتی تو اس کو جماعت اسلامی کا امیر ہی بنانا تھا پھر اور نہیں کچھ بن سکتا تھا اگر عقل ہی ہوتی کیوں جی آسا پھر انہیں جماعت اسلامی کا امیر ایسے عقل مند یہ جنگ کے اندر مضمون چھپا ہے اور عقل مند اتنے ہیں ہر روز تقریریں کرتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے چاہے وہ صدر دیہ لگ جماعت کی بنیاد پہ کروائے چاہے نہ جماعت اور بھلے مانسو اگر تمہیں جماعت اتنی ہی بری لگتی ہے تو اس کو توڑ کیوں نہیں دیتے ہو کتنی بات ہے کہ اپنی جماعت کی نفی ہے اگر کوئی شخص غیر جماعتی الیکشن کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی جماعت کی نفی کرے توڑے اس کو اور اصل مقصد کیا ہے بولے بادشاہ ہے نا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں لڑے گا تو آپ ہو جائیں گے حالانکہ آپا کو یہ پتا نہیں کہ ان کا حال گاؤں کی بستی کے اس بچے کا ہے کہ جس گاؤں کا چودھری مر گیا بچہ دوڑا ہوا ماں کے پاس گیا کہہ گا ماں ماں چودھری مر گیا ہے کہلگی ہاں مر گیا کہل گا پھر چودھری کون ہوگا کہہ گی کسیٹا کہل گا اگر کسیتا مر گیا گا مسیتا کہل گیا اگر مسیتا مر گیا کہہ لگی جگجیتا کہہ لگا اگر وہ مر گیا انہوں نے کہا سارا پنڈ مر جائے تو نہیں ممبر ہو سکتا تو سمجھتے ہیں کہ چلو غیر جماعتی الیکشن ہوگا خالی ہو گئی گلیاں رنجا یار پھر رنجا یار نہیں پھر سکتا سن لو گل مولوی کو سمجھایا اس نے اتنا جھوٹ لکھا اور کہتے ہو اپنے آپ کو سنی تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر حضرت علی والی یہ رضی اللہ تعالی سب کہو رضی اللہ تعالی اور اتنے طاقتور تھے تو پھر کمزور ابو بکر سے ان کو ڈرنے کی ضرورت کیا کیوں ڈرے پھر لڑتے اور یارو رجب کی بات ہے افسوس کی بات ہے اتنا زیادہ ظلم حضرت علی پر نام محبت کا اصل میں توہین ہے تمہاری کتنی ہائے ہائے ہائے تمہاری آٹھ کتابوں کے اندر لکھا ہے آٹھ کتابوں کے اندر کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے زمانے میں عہدے قبول کیے چیف جسٹس بنے حضرت صدیق کے زمانے میں چیف قاضی القزات بنے قاضی القزات بنے فاروق کے زمانے میں تین دفعہ مدینے کے گورنر بنے تین دفعہ مدینے کے اٹھاؤ باری خوبی کو اٹھاؤ علی شاخ شیخ مفید کو اٹھاؤ علاؤ تبرسی کو اٹھاؤ کشم الغلہ ہر گلی کو اٹھاؤ المحمہ علی سبا کو اٹھاؤ جل اللہ باقر مجلسی کو آٹھوں شیعہ کی بہت کتابیں تین مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں گورنر بنے مدینے کے چیف جسٹس رہے حضرت عثمان کے زمانے میں چیف جسٹس رہے اور وزیر بنے وزیر اعظم بنے نیشنل بنا کا حوالہ جب لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے کہا دو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ عام حکومت نہیں اور سن رہے ہو ماشاء اللہ کے دور میں جیلوں میں جانا گوارا کیا ماشاء اللہ کی حکومت کو غلط کہا ان کا عہدہ قبول کرنا گوارا نہیں سمجھ آئی بات کی ماشاء اللہ کے دور میں کہا معاش اللہ نہیں مانتے حکومت نے وزارتیں پیش کی سوالتیں پیش کی کہا یا وزارت لے لو یا کیا کھانا کہا جس حکومت کو نہیں مانتے اس کا عہدہ قبول کرنا گوارا اور آج کے دور میں یہ گئے گزرے لوگ جس حکومت کو نہ مانے اس کی وزارت ٹھکائے کیا قبول کرے کیا تم نے جناب علی کو معاذ اللہ اتنا بڑا سمجھا کہ حکومت کو سمجھتا ہے ان کے عہدے بھی قبول کر رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے اس سے بڑی تہمت اور اس سے بڑی توہین جناب علی مرتضی کی کوئی اور ہو سکتی اور اگر یہ واسف تھے یہ مخالف تھے تو بتلاؤ علی مرتضی نے پھر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا ہے جاؤ ساری کائنات کے مولویوں کو کہو ماں نے کوئی جنا ہو اس رشتے کا انکار کر کے دکھائے اور کعبے کے رب کی قسم ہے اگر شیعہ کی اٹھارہ کتابوں سے اس رشتے کو ثابت نہ کروں تو کعبے کے رب کی قسم آئندہ کے لیے ساری عمر میں تقریر نہیں کروں گا پیپل پارٹی سے لانا شروع کر دوں اگر اگر ثابت نہ ہو دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں مقدمہ دائر کرو میں کیس اس کے لیے تیار اگر دشمنی تھی تو بیٹی کیوں دی تھی اور تم نے علی کو معاذ اللہ اتنا کمزور سمجھا کہ دشمن کو بیٹی دے دی اور آج کا معمولی آدمی جان سے کھیل جانا گوارا کر لیتا ہے اپنے مخالف اور دشمن کو بیٹی کا رشتہ دینا گوارا بولو دیتا ہے تو دیکھ ہم نے تو پنجاب کے اندر دیکھا ہے کہ معمولی جاٹ دو کلے زمین کا مالک صرف اپنی پگڈنڈی کے لیے مر جاتا یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وکیل بھی ہیں پوچھو پنجاب کی دھرتی کے دینی داروں کے ننانوے فیصدی کیس صرف پگڈنڈی کی بنیاد کر جس کو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں پہلے پگڈنڈی مشترکہ بعد میں اصل مالک مر گئے اولاد جوان ہوئی کسی کو پتا نہیں کہ مشترکہ ہے وہ کہتا میری ہے وہ کہتا میری ہے لڑتے ہیں قتل ہوتے ہیں پگڈنڈی کی بنیاد پر اور ساری پگڈنڈی کو اگر پیمائش کیا جائے تو چھ مرلے زمین نہیں بنتی میں نے بھی جھگڑے چکائے میری بستی میں لوگ آئے بندوق کہتا نہیں ہوئی مجھ کو بتلایا میں گیا میں نے کہا کیوں لڑتے ہو کہتا مولوی جی وٹ میری ہے دوسرا کہتا وٹ میری ہے میں نے کہا وہ ایک وٹ جو دو مرلے کی ہے اس کے لیے لڑتے ہو اس کا پیسے میں دے دیتا ہوں جٹ نے کیا جواب دیا اس نے کہا علامہ صاحب وٹ کی بات نہیں جٹ کی سچ کی بات ہے یہ آبرو کی بات ہے ہماری عزت کی بات ہے ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے آج یہ ہماری وٹ لے گیا ہے کل یہ ہماری کوئی اور چیز لے گیا کون ہوتا اور لوگوں خدا کا خوف کرو تم تو بٹ کے لیے مر جاؤ اور علی کو سمجھتے ہو کہ اس کا دشمن اس سے بیٹی چھین کے لے گیا تھا ماض اللہ سما اللہ اور علی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر سارے مذہب دنیا کی کوئی طاقت اس کے حق کو چھین سکتی معلوم ہوتا ہے علی غیرت مند تھا تم جھوٹ بولتے ہو اور اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو جو کام بیٹے نے سن ساٹھ ہجری میں کیا وہ باپ کو دس ہجری میں کرنا چاہیے تھا لڑتا کہتا کوئی چھین کے دکھائے تو صحیح کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح لیکن کیا کیا کہا ابا بکر انا رہے تو فضلک کتاب تیری شادی توسی کی اشادی فل پلیمامہ کا ان کا الا لنارے تو فضلک و انا لنالم ان کا سانی اس نے فلغار اے ابو بکر ہم تیرے فضائل کے محترف ہیں ہم جانتے ہیں جب حبیب کبریا کے ساتھ غار میں کوئی نہ تھا تو تھا جانتے ہیں اطالا کا رسول ہے اللہ مسلح حیم ہم جانتے ہیں ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں تجھ کو اپنے مسلح کا وارث بنایا ہے ابو بکر جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا ہم دنیا کے لیے بھی اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے علی تو یہ کہتا ہے تو کہتا ہے حق چھینا تھا اور سن لے آخری بات اگر پھٹا ہوا نہ ہوتا لمبی بات سنا تھا لیکن آج لمبی بات تو مولانا یزدانی کریں گے سن لو میری بات اگر دشمنی ہوتی ہائے اور جہلم کے گرد و نواح کے رہنے والوں اور جہلم کے باسیوں تمہیں کعبے کے رب کی قسم ہے اور جو میرے شیعہ دوست میری آواز سن رہے ہیں انہیں میں ان کو وہ قسم دے کے کہتا ہوں جو وہ مانتے ہیں یہ حوالہ اپنے واکروں سے ضرور پوچھیں اگر صحیح ہو غور کریں اگر غلط ہو مجھ کو عدالت کے کٹہرے میں کھینچے اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو پھانسی کے لیے چڑھنے کو تیار ہوں اگر سچا ہو تو تو اپنے عقیدے میں ترمیم کے لیے تیار ہو جاؤ کرائے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تین بیٹوں کے نام رکھتا ہے تو ابو بکر رکھتا ہے ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے تو کیا رکھتا ہے ابو بکر دوسرے کا نام عمر تیسرے کا نام عثمان چوتھے کا عباس عباس بعد میں رکھا پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر پہلے عمر پہلے عثمان پہلے اپنا چچا بعد میں کیا گا جس کو میرے آقا نے اور میرے رب نے پیچھے کیا میں اس کو آگے کیسے کر دوں ان کو تو رب نے آگے کیا نو کتابوں کا حوالہ ابو بکر کے علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان نو کتابیں علی شاہ شیخ مفید کی اعلام البرا قبرسی کی القصول المحمہ ابن ابلصباغ کی کشم الغم بلی کی جلاء العیون باقر مجلسی کی المنتہا مرزا عباس کمی کی مقاتل اسفہانی کی تاریخ یاقوبی کی اور دسواں حوالہ مجھ سے تو میں لے مروج الزام مسعودی کی دس سیدھا کتابیں اگر ان کے اندر علی کے بیٹوں کا یہ نام نہ ہو جو جرمانہ کہہ دینے کے لیے تیار ہوں مجھے بتلا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں کہ دوستوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں اگر ان سے پیار نہ تھا تو ان کے ناموں پہ نام کیوں رکھے اور کہنے والا کہتا ہے کہ نام اس لیے رکھے لوگوں کو پتا چل جائے ناموں میں کچھ نہیں ہے اگر تیرے امام معصوم نے یہ مسئلہ تجھ کو سمجھایا کہ ناموں میں کچھ نہیں تو تو اپنے قبیلے میں کوئی ابو بکر کے نام کا دکھا تو دے کوئی عمر کا نام رکھ تو صحیح کسی کا نام عثمان رکھ تو صحیح اور پتا چل جائے یا تو جھوٹ بولتا ہے یا تیرا امام سچ بولتا ہے دونوں سچے نہیں ہو سکتے نام رکھنے والا نام مٹانے والا معلوم ہوا ان کے درمیان کوئی دشمنی عداوت نہ تھی یہ تو نے تراش رکھی ہے لوگوں یہی سے بات چلی تھی کہ نام حسین کا ماتم حسین کا یاد حسین کی اور کیچڑ ان پہ اچھالا جاتا ہے جنہوں نے حسین کے بابا کے ساتھ دوستی محبت حسین کے باپ پر احسان کیے ہاں میں کہتا ہوں حسین کے باپ پر احسان کیے جن کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے علی مرتضی کو داماد رسول انہوں نے بنوایا جا اٹھا اپنی کتاب مناسب شہر اشوک کی کہ رشتہ فاطمہ کا کس نے لے کے دیا رشتہ لے کے دیا تو صدیق نے لے کے دیا فاروق نے لے کے دیا علی کے پاس گھر کے سامان کے لیے پیسے نہ تھے عثمان نے اپنی جیب سے پیسے دیے اور جن کے احسانات ان پر اسی لیے تو اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے کہ ان کے احسانات ہیں تو ان کو گالی دیتا ہے سوچ کہ تو نہ صرف یہ کہ قرآن محمد کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے بلکہ تو اہل بیت کا بھی مخالف ہے علی ان کا احسان مند ہے اس لیے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے اپنی بیٹیوں کے رشتے ان کو دیے تو ان کو گالی دیتا ہے یارو تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے مفہوم کو تبدیل کر دیا اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل سے نفرت کرنے نبی کے صحابہ کی محبتوں سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق ادا الحمد للہ رب العالمین